بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قرآن کریم کے آیات میں تدبر کے لیے ہم اصول اور قواعد بیان یہاں تک کہ ہم نے یہ کہا کہ کسی مضمون کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں چار طرق اپنائے ہیں پہلا الدلائل العقلیہ دوسرا الدلائل النقلیہ اور تیسرا طریقہ ہے الدلائل الوحیہ اور چوتھا طریقہ ہے الحلف قسم دلائل عقلیہ کی تین اقسام تھے دلائل عقلیہ اخلیا ماضا اور دلائل عقلیہ الزامی مسکت للخصم اور دلائل عقلیہ اعترافیہ یعنی وہ دلائل عقلیہ جس پہ خصم اقرار کرے اور اعتراف کرے پھر دوسری قسم دلائل نقلیہ اور دلائل نقلیہ کے پانچ اقسام ہم نے ذکر کیے دلائل نقلیہ من الانبیاء المسلام من الملائکہ من العباد صالحین من الجن اور من الکتب السابقہ دلائل نقلیہ انفرادی اور اجتماعی تو دلائل نقلیہ انفرادی انبیاء علیہ السلام سے قرآن کریم نے جگہ بجگہ ذکر کیے ہیں مثلا تو مثلا سورت الانبیاء آیت نمبر ستتر نکالی ہے علیہ السلام سے دلیل ہے ان دلیل نقلی و سلام کہ نو علیہ السلام نے بھی اللہ کو پکارا اللہ تعالیٰ کے سامنے تجرب کیا عاجزی کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کا امداد کیا سورت الانبیاء آیت آج نمبر ستہتر لیکن نوح علیہ السلام اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے آجزی کی فریاد کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے دعا کو منظور فرمایا قبول فرمایا اور اس کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی دیکھیں نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سامنے آج زور بے بس اللہ تعالیٰ کے سامنے آج زور محتاج اسی طرح حضرت نور علیہ السلام کا تذکرہ اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ سورت العراف میں آج نمبر ان سورہ آراف نکالیے العراف آر انساٹھ آر نمبر ون ساٹھ قُومِهِ فَقَالَا نم قُومِ میں اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ مالکن غَيْرُهُ تحقیق بھیجا جاتا ہم نے سلام کو قوم کی طرف فقالا یا من مالا گنگنی لانگ ہے تھکال ہوئے اے میری قوم حفاظت کرو ایک اللہ کی نہیں ہے تمہاری لیے کوئی حاجت روا بغیر اللہ کی صرف اللہ حاجت پورا کرنے والا ہے اور اللہ کی بغیر کوئی آج پورا کرنے والا نہیں دلیل نقلی نوح علیہ السلام سے یہ مسئلہ توحید اتنا ہمیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اس کو بیان کیا اور خود انہوں نے فرمایا قوم ما من اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو نہیں ہے تمہارے لیے کوئی نہ کوئی حاجت روا اللہ کی بغیر صرف اللہ یہ جاب پورا کرنے والا ہے اسی طرح حضرت حود علیہ السلام کا واقعہ آیت نمبر تین ساٹھ دلی نگر ہند علیہ السلام سے مد اللہ مائنگ ہوں تو گھومنے وَإِلَا دِنْ خَوْمُ کا قوم آگ کی طرف لے گیا تھا ہم نے ان میں سے ایک حضرت حود علیہ السلام السلام قالا یا قوم عبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ تو کہا حضرت حود علیہ السلام نے اے میری خون مالک اللَّهَ لا لَكُمْ گیا رو ہے ایک اللہ کی عبادت کرو نہیں ہے تمہارے لیے حاجات پورا کرنے والا اللہ کی بغیر صرف اللہ ہی حاجات پورا کرنے والا ہے دلیل ناکلی انفرادی حضرت علیہ السلام سے کے علیہ السلام نے بھی یہ مسئلہ بیان کیا کہ اللہ کے بغیر کوئی آجات پورا کرنے والا نہیں اسی طرح دلیل نقلی انفرادی من صالح علیہ السلام آیت نمبر 73 سورة العراف وَإِلَّا جَمُدَا قَوْمُ صَالِحًا قَالَا يَا قَوْمِ اُبْتُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِلَاهِ اِذْغَارِهُ اگر کوئی تم سے پوچھے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمائے تو آپ کا جواب ہوگا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت علیہ السلام کا واقعہ بطور دلیل نقلی انفرادی ذکر کیا اور دلیل نقلی انفرادی توحید کی اس بات کے لیے اور اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے کئی انبیاء کے واقعات بطور دلیل نقلی انفرادی ذکر کی اس میں سے ایک گوا جاؤ اور دہود علیہ السلام کا وَإِلَا سَمُودَ آغَهُمْ صَالِحَا اور کونی سمود کی طرف بے جاتا ہم نے ان میں سے ایک حرد صالح علیہ السلام قَالَا اِحَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِ اللَّهِ غَيْرِهُ میری اَمِرِكُمْ عبادت کرو ایک اللہ کی نہیں ہے تمہاری لیا آج پورا کرنے والا اللہ کی بغیر صرف اللہ یا آج پورا کرنے والا ہے اللہ کی بغیر کوئی آج پورا کرنے والا نہیں اسی طرح نمبر پچاسی دلیل نقلی انفرادی شعیب علیہ السلام سے مداح ہم شعیبان مدن والوں کو دے جاتا ہم نے ایک ان میں سے ہم شعیب يَا قَوْمِ بُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِ اللَّهِ غَيْرُهُ میری قوم عبد اللہ عبادت کی سارے اقسام اللہ کے لیے کرو یعنی کے مناسب محبت اللہ کے ساتھ کرو تما اللہ سے کرو امید اللہ سے رکھو محبت اللہ کے ساتھ کرو بج اللہ ما لکم من الہ گہرے ہو نہیں ہے تمہارے لیے لا اللہ کی بغیر ہو یہ دلائل نقلیہ انفرادی من الانبیاء حضرت نوح علیہ السلام نے کہا یا قوم عبداللہ ما لکم من الہ نے لاہن ہو حضرت حود علیہ السلام نے فرمایا یا قوم عبداللہ ما لکم من الہ غیر ہو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا یا قوم عبداللہ ما لکم من الہ غیر ہو حضرت شعب علیہ السلام نے فرمایا یا قوم عبداللہ ما لکم من الہ غیر ہو حضرت اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو تمہاری لیے اللہ کے بغیر کوئی آج پورا کرنے والا نہیں دلائل نقلیہ انفرادی من الانبیاء اسی طرح <coughs> سورة الانبیاء آیت نمبر بہاسی سورة الانبیاء آیت نمبر بہاسی دلیل نقلی من ایوب علیہ الصلاة و سلام و ایوبا اذنا دارب انی مسن یضرو و اندار حم الراحمین فسجبنا له کشبنا ما به من ذرهم وآتينا وآله ومثلهم معهم رحمتا من عندنا رحمد للعابدین اور یاد کر السلام کو جب اس نے آجزی کی اپنے رب سے نادا تذرا دار جب اس نے آجزی کی اپنے رب سے ہم نیمن سینیا ضرور کے یقیناً پہنچے مجھ کو تکلیف ہے وانتا رحم الراحمین فست جبنا لئو اور تم سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے فست جبنا لئو سو قبول کر لی ہم نے اس کی دعا فکشفنا ما بھی من درون پھر دور کر دی ہم نے وہ جو اس پر دی تکلیف واتیناو اہلو ومثلو ماہو رحمتا من اندنا و تینوں ہے اسی طرح دلیل نکلی من یونس علیہ السلام سورة الانبیاء نمبر ستاسی نکالیے مُغَاذِبًا فَظَنَّا لَمْ عالم عَلَيْهِ فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انتا سبحانک انی کنتو من الظالمین دعا میں تین شروط ہے کسی سے مانگتے ہو تو آئی کہ اپنا حاجت ان کے پاس سمجھو کتاب مانگتے ہو تو مولوی سے مانگو اگر تم کسی زمیندار کے پاس جائے کسی چرسی اور بنگی کے پاس جائے کہ مجھے بخاری دو تو کہے تم دیوانہ ہو کہ میرے پاس آئے ہو یعنی جس سے کوئی چیز مانتے ہو پہلی وہ چیز ان کے پاس سمجھو دوسرا یہ کہ اپنے آپ کو محتاج سمجھو میں تم سے کتاب مانتا ہوں مجھے ضرورت ہے اگر تم یہ کہو گے کہ تمہارے پاس بخاری شریف ہے لیکن مجھے کوئی ضرورت نہیں پھر وہ نہیں دیتا آپ اپنے آپ کو محتاج سمجھو گے اور تیسرا یہ کہ جسے مانتے ہو اس کو بخیر نہ سمجھو اگر تم اس کو کہتے ہو کہ تمہارے پاس بخاری ہے مجھے ضرورت ہے کہ تم بڑے بخیر ہو کسی کو دیتے نہیں تو کہتے ہو تو پھر میرے پاس کیوں آئے یہ تینوں شروط حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی دعا میں پوری کی <coughs> پہلا شرط اللہ الہ اللہ پاکے تو بخل سے جس نے آپ سے مانگا آپ نے دیا ہے سبحانک پاک ہے تو اور تیسرا کنتو من الظالمین میں ان لوگوں میں سے ہوں جس کے پاس کمی ہے ظلم بھی مانا ہے کمی یہ مانا نہیں کہ میں ظالموں میں سے ہوں ماذا اللہ پیغمبر ظالم نہیں ہو سکتے ظلم ادھر بیمانہ کمی ہے جیسا کہ سوحکاف کاف نمبر نمبر تینتیس میں ہے کھیل تل آتت تین ولم نم تل لموش ہے وہ دونوں دے جو اپنے پل دیتی تھی ولم تظلم منو لمش اور اسے کمی نہیں کر دیتی بر ظلم بیمانے کمی یونس علیہ السلام کا مطلب یہ ہے اللہ الہ الا انتا من الظالمین میں ان لوگوں میں سی ہوں جن کے پاس اسباب نجات کم ہے نہ میں اب مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کا مجھے راستہ معلوم ہے نہ میرے پاس لانچ اور کشتی ہے اور میں تھی راگی کر سکتا ہوں انی من الظالمین وہ حدیث میں آتا ہے کہ کامل دعا یونس علیہ السلام کی دعا ہے کیونکہ اس میں تینوں شروط پوری ہیں اور ایک حدیث میں آئے لا تفضلونی علی یونس ابن نماتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا بی علی یونس بن مطا مجھے یوسف فضیلت نو دو اس حدیث کا مطلب کیا ہے نبی علیہ السلام تو افضل رسول ہے امام الانبیاء سارے انبیاء سے افضل ہے ورما لاتوف ضمونی حضرت شیخ القرآن اللہ کی رحمت ہے ان پہ وہ اس حدیث کا معنی کرتے تھے مطلب بیان کرتے تھے توجیح کرتے تھے لا لاتوفی الائم مرتا کا مطلب یہ کہ دنیا میں اگر کوئی سب سے اونچا مقام پہ گیا اونچی مقام پہ گیا ہے تو میں ہوں کیونکہ میں آسمانوں میں گیا سبحان شبانند جی افراد المسجد الحرام الى المسجد الاقصى وبرودر سے اور اگر دنیا میں کوئی سب سے نیچے گیا ہے تو حضرت یونس علیہ السلام سلام ہے جو دریا کی نیچے مدری کی پیٹ میں لیکن میں اگر دنیا میں سب سے اوپر گیا حضرت یونس سب سے نیچے گیا لیکن ہم دونوں اللہ تعالیٰ کے پاس برابر ہیں ان کے علم میں برابر ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا علم میرے اوپر تھا اسی طرح علم اللہ تعالیٰ کا حضرت یونس علیہ السلام پہ اس حدیث کا مطلب یہ لگے کہ یونس علیہ السلام بہت نیچے چلے گئے لیکن پھر بھی وہ اللہ کے علم سے باہر نہیں گئے میں اوپر گیا بہت اوپر لیکن اللہ تعالیٰ کا علم جیسے میرے اوپر تھا اسی طرح ہوتی یونس اس پہ اس کا مطلب یہ تو مان آئیے مغاز اور یاد کروں مچھلی والے کو جب چلا گیا غصہ کیا لگنے اپنی قوم پارو اللہ اللَّهَ لے ہے اس نے سوچا کہ کبھی بھی تنگی نہیں لائیں گے ہم اس پر فنادا سے ظلم پھر فریاد کیا سرکاری تاریخیوں میں اللہ الہ الا انت سخانہ یہ کہ نہیں ہے دوسرا حاج پورا کرنے والا مگر آپ ہے باقی آپ کے لیے گھنٹو گنٹوں الظالمین بے شک میں ان میں سے ہوں جن کے پاس نجات کے اسباب بہت کم ہے یا ترجمے والے تفاصیل دیکھ لیں تو لکھتے ہیں میں بے شک میں ظالموں میں سی ہوں معاذ اللہ پیغمبر ظالم ہو سکتا ہے ان پہ یا مرضیت و تراجز کا مطالعہ کریں تمہیں فرق نظر آئے گا ظلم کا معنی کمی اسباب نجات میرے پاس کم ہے فَسْتَجَبْنَا لَهُوَ نَجَيْنَا مِنَ الْغَمِّ وَقَذَلِكَ نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ دلیل نقلی انفرادی من یونس علیہ السلام و دیکھیں یونس علیہ السلام کتنے بڑے پیغمبر ہو اور اللہ تعالیٰ کے سامنے بے بسر محتاج پھر تیرا زکری علیہ السلام سے نقلی انفرادی آج نمبر اناسی وزکری رَبْهُ رب لَا رب فَرْدَا وَأَنْتَ خَيْرُ تخیر اور یاد کرو زکری علیہ السلام کو جب پکارا اپنے رب کو اے میرے رب لا تذرنی فردن خیر الوارثین مت چھوڑ مجھ کو اکیلا اور آپ بہتر دینے والوں میں سے حضرت زکریہ علیہ السلام سو سال کا کوڑا اور اس کی بیوی اسی سال کی عورت کوئی بیٹھا نتا تھا بیٹا مانتا ہے تو اللہ سے مانتا ہے اور دینے والا بیٹھے دینے والا اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں پیغمبر ہے اپنے آپ کے لیے بیٹا پیدا نہیں کر سکتا تمہارے لیے کیسے کرے گا ہاں، مشرقین گائی رکھی جائے کیا اولیاء کرام بھلا بابا بیٹے دینے والا ہے ایک مولی تقریر کر رہا تھا تو تقریر میں اسے کہا کہ پیرانی پیر جیلانی عبد القادر رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی اسے کہا میرا بیٹا نہیں اور مجھے بیٹی کی ضرورت ہے پیرانی پیر جیلانی عبد القادر رحمت اللہ علی نے آسمان کی طرف دیکھا پھر سر نیچی کیا پھر آسمان کی طرف دیکھا پھر نیچی پھر آسمان کی طرف دیکھا اور پھر اس عورت کو کہنے لگا کہ میں نے دیکھا آپ کی قسمت میں بیٹا نہیں لکھا کیا ہے لہذا تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا خاتون رونے لگی رونے سے اٹھ کے روانہ ہوئی جب ایرانی پیر کے محل سے نکلی تو ایرانی پیر جیلانی عبد الفادر رحمت اللہ علیہ کا بیٹا باہر بچوں کے ساتھ کھیل کود میں مشغول تھا اس نے جب اس عورت کو دیکھا تو اس نے پوچھا کہ اممہ کیوں رو رہی ہو اس نے کہا میں پیرانی پیر صاحب کے پاس آیا تھا میرا بیٹا نہیں کہ میرے لیے بیٹے کا انتظام کر لے مجھے بیٹا دے لیکن اس نے کہا کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے قسمت میں بیٹا نہیں لکھا ہے اسی وجہ سے رو رہی ہوں پیرانی پیر کے نواز نے ہاتھ اٹھایا اور ہوا میں ہلایا اور خاتون کو کہنے لگا چلے پرواہ نہ کرے میں نے تمہاری لیے تمہاری قسمت میں لکھ دیا بیٹا اور پھر اس خاتون کا بیٹا پیدا ہوا یہ ان کا عقیدہ ہے اور کہتے مسلمان ہیں یہ کہاں سے مسلمان ہے جب کسی کا ہی عقیدہ ہو کہتے ہیں ہو کہ سور میں اولیاء کرام کے ارواح مبارکہ وہ سال میں ایک دفعہ میٹنگ بناتے ہیں اور وہ ایک دن میٹنگ وہ پندرہ شعبان کو ہوتی ہے اور اس میں نبی علیہ السلام کاری مبارک بھی آتا ہے پھر وہ ارواح نے بندوں کی اولیاء کرام کے پورے سال کے انتظامات کرتے ہیں اور لوگوں کے اعمال لکھتے ہیں لوگوں کی قسمتیں لکھتے ہیں اور اسی رات کو رزق کی تقسیم ہوتی ہے اور قسمتیں لکھی جائے جھوٹ سارے اپنے طرف سے بناتے ہیں پیغمبر حضرت زکریہ علیہ السلام سو سال کا ہے اس کی بیوی اسی سال کی ہے اس کا بیٹا نہیں تو بیٹا مانگتے تو کس سے مانگتے اللہ سے وزکریا اذنادا ربہو رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین اور یاد کرو زکریا علیہ السلام کو جب پکارا اپنے رب کو اے میرے رب مت چھوڑ مجھ کو اکیلا وانت خیر الوارثین اور آپ بہتر دینے والوں میں سے مجھے بیٹھا عطا کر فاستجبنا له وحنا له يحيى واسلمنا له زوجا واحلنا له زوجا تو قبول کر لیا ہم نے اس کی پکار اور عطا کیا ہم نے اس کو یحییٰ جیسا بیٹا اور اولاد کے قابل کر دیا ہم نے اس کی بیوی کو انہم کانو یسارعون فی الخیرات سورت کا خلاصہ انہم کانو یسارون فی الخیرات ویدعون ما رغبا ورحبا وکانو لما خاشعین اور بکارا کرد دی ہم کو خوشحالی اور پریشانی میں وکانو لما خاشعین اور دیو ہمارے سامنے عجزی کرنے والے دیکھے دلیل نقلی دیکھے دلیل نقلی من علیہ السلام و سلام یہ دلیل نقلی من الانبیاء کیا انبیاء علیہ السلام سارے کے سارے اللہ کے سامنے بے بس اور محتاج ہیں اور اسی طرح دلال نقلیہ اور سورہ حود میں بھی انبیاء علیہ السلام سے نو علیہ السلام حود علیہ السلام صالح علیہ السلام شعب علیہ السلام دلیل نقلی من یوسف علیہ السلام سورہ یوسف آیت نمبر چالیس یوسف علیہ السلام جیل میں کہتے ہیں یا صاحب زنی آرباب متفرقون خیر ام اللہ اللہ کا اے میرے جیل کے ساتھیوں یا صاحب از دنیا باب متفرقون خیرون ام اللہ الواحد القحار اے متفرق ارباب یہ بہتر ہے ام اللہ الواحد القحار یا اللہ ایک جو غالب ہے سب پر ام اللہ الواحد القحار ہم یا اللہ انتم و آباؤكم ان هي الا اسماء سميتموها ما تعبدون من دون الله اسماء سميتموها انتم و آباؤكم ما انزل الله بها من سلطان تم لوگ عبادت نہیں کرتے سوائے اللہ کی مگر بے اصل ناموں کی جو رکھی ہے تم نے ان کے تم نے اور تمہارے بزرگوں نے نہیں بیجی اللہ نے اس پر کوئی دلیل کوئی دلیل اس پر نہیں تم لوگوں نے اس کو روا بنا دیا ہے اور پھر ان کے نام رکھی ہے یہ بابا بخار کا ذمہ دار ہے یہ بابا اولاد کا ذمہ دار ہے یہ بابا مقدموں کا ذمہ دار ہے تم لوگوں نے اس کے نام رکھے مہینوں تین اجمیری زمین و آسمان تیری اور تم لوگوں نے رکھا ہے کہ صحیح جوری داتا گن بخشے تم لوگوں نے ان کے نام رکھے اب بھی ایسے ہیں انہوں نے ان کے نام رکھے اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی ذمہ داری نہیں سونپی ہے انیا اللہ اسمان سمیتم وانتم ما تابدون من دونی اللہ اسمان سمیتم وانتم وعباؤکم ما انزل اللہ بیا من سلطان ان الحکم اللہ للہ نئی اختیار مگر اللہ کیلئے دلیل نقلی من الانبیاء و دلیل نقلی انفرادین کبھی دلیل نقلی اجماعی ذکر کرتے ہیں جیسا کہ سارے انبیاء علیہ السلام نے مسئلہ بیان کیا سورت النحل آیت نمبر چتیس سورت النحل آیت نمبر چتیس دلی نقلی اجماعی وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّةٍ صوبہ ان يعبد الله ويجلم الطاغوت فمن من هدى الله ومن من قد عليه الضلالة ولقد بعثنا في كل أمة الرسولة وليكين مامي هر قومي يا أمك رسول بيجا ان يهد الله ويجلم الطاغوت اس مسجد کے لئے کہ تم لوگ اللہ کی عبادت کرو اور گمراہی کی طرف بلانے والوں سے بچو ان فمن من اللہ ومن من ڈرنا علی الظلالہ اور سو ان میں سے بازو تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے مضبوط کر دیا ادا دی اور بعض ان میں سے ہوتے جن پر گمراہی ثابت ہو چکی تو جن پر گمراہی ثابت ہو ومن منا کبا الزلالا زلانا دلی نقلی اجمائی کہ سارے کے سارے انبیاء عالم و سلام اللہ تعالیٰ نے اسی مچھلی کے لیے بیچے وز اللہ تن بہت کیا اللہ تعالی کی عبادت کرو اور غیر اللہ کی عبادت سے اپنے آپ کو بچھاؤ کبھی دلیل نقلی من الملائکہ کہ ملائک انہوں نے یہ مسئلہ بیان کیا سورت البقر آیت نمبر بتیس نکالیے کہ عالم الغیب اللہ کے بغیر اور کوئی نہیں اس میں دلیل نکلی من الملائکہ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما تنا انك انت العليم الحكيم فرشتوں نے کہا آپ کی ذات پاک ہے ہم کو معلوم نہیں مگر اس قدر جتنا آپ نے ہمیں سکھا دیا ہے بے شک بھی بڑے علم و بڑی حکمت والے ہیں دیکھیں ملائکہ خود کہتی ہیں لا علم لنا ہمیں علم نہیں عالم الغیب نہیں دلیل نقلی من الملائکہ کہ ملائک خود کہتے ہیں دیا عالم الغیب نہیں اسی طرح آیت نمبر ایک سو چونسٹھ وہ لہم کا ما وا ہلا لا لو سٹی ہو اور فرشتوں کا کونے کے ہم میں سے ہر ایک کا ایک درجہ معین ہے اور ہم تو سب بستہ کری ہونے والے ہیں اللہ کے حکم کے سامنے اور ہم اللہ کی پاکی بیان کرنے میں لگی ہوئی ہے دیکھے ملائک وہ اللہ کی اور اللہ کے سامنے آج ہوئے بس اور محتاج اسے درہ دلیل نکلی من العباد صالحین نیک بندوں سے کہ انہوں نے بھی اس مسئلے کو بیان کیا ہے سورہ یاسین آیت نمبر بائیس وَمَا لِيَا لَا عَبْدُ الْمَذِي وَدْرَنِي وَإِنَي تُرْجَعُنَّ وَجَعَا مِنَا سَلْمَدِينَ جَرَجُلِيَ سَا وجام مدینہ رجل اجمیا تیئیس واپار بائیس وار آخر اور سورہ یاسین تو سورہ یاسین میں اللہ تعالی نے اس نے بندی کا تذکرہ کیا دلیل نقلی من صاحب یاسین کہ صاحب یاسین نے اس مسئلے کو بیان کیا من جہاں مدینہ تیرا جنیا سا وہ آیا شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص رجنون نے ایک رجن ایک شخص رجن کا رجلیت میں کامل تھا یہ مسئلہ ان لوگوں کا کام ہے جو رجلیت میں کامل ہو جو رجولیت میں کامل خوش خسر یہ مسئلہ بیان نہیں کر سکتے تمہ کرنے والے اور لالچ والے یہ مسئلہ بیان نہیں کر سکتے رجل کا کام ہے وہ جام اصل مدینہ رجلی تھا اور آیا شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص یسا دوڑتا ہوا جو بہادر ساتھیوں وہ دوڑ کے تمہارے پاس تقریب کے اوپر پہنچے گا اور جو بے غیرت قسم کا ہو تو اس کے بہت سارے بہانے ہوتے ہیں جن میں آتا تھا لیکن مجبوری ہوئی اور مجبوری ہوئی یسا یا قوم تب المرسلین اور کہا اس نے اے میری قوم تابداری کرو کیا اور کی اتبیو من لا سبکم اجرا وهم محتدون تابداری کرو ان کی جو نہیں مانتے تم سے کوئی اجر اور ہے وہ آفتا لوگ مسئلہ بیان کرنے سے پہلے اپنے استادوں کی تعریف کرتے اور یہ بہادر شاگرد کا کام ہوتا ہے جو بغیرت قسم کے استاد کا نام بھی نہیں لیتا جو بہادر ہوتے ہیں وہ پہلے اپنے اساتذہ کی تعریف کرتے ہیں پہلے اپنے اساتذہ کی تعریف کی یہ مانگنے کے لیے نہیں آئے تمہارے پاس اور یہ صحیح راستے پہ جاننے والے ہیں ان کی تابداری کرو اور پھر خود میدان میں کڑی ہوئے اور نارا لگا دیئے وَمَا لِيَا لَا عَبْدُ الَّذِي فَتَرَنِي وہی نہیں اور کیا ہے میرے لیے عبادت میں کروں ذات کی جس نے پیدا کیا ہے مجھ کو اور اسی اللہ کے طرف تم واپس کر دی جاؤ گے اَتَّخِذُ مِن نُونِهِ آلِحَا کیا میں بناوں سے وائے اللہ کے اور مددگار ایرن الرحمن بذرن اگر ارادہ کرے مجھ پر مہربان بادشاہ معمولی سی کوئی تکلیف پہنچانے کا لا تُغْنِ عَنِّي شَفَاتُمْ شَيْعَا توفہ دان دے سکے گی مجھ کو ان کی سفارس ذرہ بر وَلَا يُعِذُونَ وَنَا نِجَاد دِلَا سَكَئِنْ گِ مُجھ کو اِنِّي اِذَا لَّفِي ذَلَالِ مُبِينَ یقیناً میں اُس وقت ضرور سری گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا مطلب یہ کہ جس کا یہ عقیدہ ہے ہوں گمراہی میں ملا ان میرا بے گمبش منہر میں ایمان لایا ہوں آپ کے رب پر سو سن لو میری بات یا اپنے اساتذہ کو مخاطب کر کے کہتا ہے انی میں ایمان لایا ہوں تمہارے رب پہ سن لو میری اعلان جو مسئلہ آپ استادوں نے مجھے سکھایا تھا میں وہی مسئلہ آج میدان میں بیان کر رہا ہوں سن لو میری بیان سن لو میری پیغام یا اپنے قوم کو مخاطب کر کے کہتا ہے سم ابھی مانا سننے اور سم ابھی مانے ماننے کے دونوں کیا آتا ہے سمیا اللہ حانیدا سنتا ہے اللہ ان کا اور قبول کرتا ہے اللہ ان کا جو اللہ کی و سنہ بیان کرتا ہے مان دو بِرَبِكُمْ وَاسْمَعُونَ قوم کو مخاطب کر کی کہتا ہے میں ایمان لائے ہوں تمہارے رب پہ فَاسْمَعُونَ مَنْ مان لو میری اللہ تم بھی اللہ کو حاجت روا بنا دو تم بھی اللہ تعالیٰ کو حاجت روا مان لو لوگوں نے کہا اچھا تم بھی ان کے ساتھ ہیں تمہارا عقیدہ بھی ان کی طرح بگڑ گیا ہے تو انہوں نے پتھر شروع کیے اور مار مار کے اس رجل مومن کو شہید کر دیا لیکن جب شہادت نصیب ہوئی قیلت لا جنہ جاننا سیغہ سر میں جھولنا کبھی کبھار فائل حضب ہوتا ہے تعمیم کی وجہ سے جب اللہ نے اعلان کیا قیلت خل الجنہ کہا گیا اس شخص کو ہو جاؤ جنت میں جب اللہ تعالی کی طرف سے اعلان ہوا فرشتوں نے اعلان کیا زمینوں میں اعلان ہوا ادخل الجنہ جنت بہادروں کے لیے داخل ہو جاؤ جنت میں قالا یا لے قومی میاں بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین تو صاحب یاسین نے کہا یا لے قومی میاں ہائے ہائے کاش کہ میری قوم جان لیتی تھی غفر لی ربی اس بات کو جس پر اللہ تعالیٰ نے میری بخشش کی من المکرمین وہ شامل کر دیا مجھ کو باعزت لوگوں میں مجھے کرامت والا بنا دیا کرامت کہ اس میں پتھر نہیں چاہیے تھے کرامت ہی کہ وہ شہید نہیں ہوا کرامت دی اور عزت تھی اسی مسئلے کے شاہد اتنا ضروری ہے کالا لے تو قومی گا کہنے لگا صاحب یا ہائے ہائے کاش میری قوم جان لے دی وجال وجالنی من المکرمین اور مجھے باعزت لوگوں میں شامل کر دیا مجھے کرامت والا بنا دیا اللہ تعالیٰ نے پھر فوجیں نہیں بھیجی ایک حق پرس کی شہادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو تباہ کر دیا وَمَا اَنزَلْنَا لَا قُمِي مِنْ بَعْدِي مِنْ جُنْدِ مِنَا سَمَائِهِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ اِنْ قَانَتِ اللَّهِ سَ حَتَوْا وَاِدَا فَيْضَا اُمْ خَابِدُونَ سورہ یاسین میں دلیل نقلی حساب یاسین سے اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے لکینو موتا کو میاسین جن کو موت آئی اس کو یاسین پڑھ لو فتح القدیر نے لکھا ہے کب لان ہزار موت یہ نہیں کہ تم قبر پہ کھڑے ہو کہ سورہ یاسین پڑھتے رہو جب اس کو موت آئی یاسین پڑھو کیوں یاسین میں اللہ تعالیٰ نے تین دفعہ لفظ سیحا ذکر کیا سیاح کا معنی ہے پکار پسٹوں میں ہم کہتے ہیں چلا تو تین دفعہ لفظ سیحا ذکر کیا اور انسان کی حقیقت ذکر کی آٹھ نمبر ستہتر میں اول امیار انا انسان من خلگنا امن فیضا خسیم مبین آٹھ نمبر ستہتر میں اومی یرا الانسان آیا نہیں دیکھتا انسان انا خلقنا من تھا کیا ہم نے اس کو ایک بون سے پیدا کیا نطفہ سے پیدا کیا او لم انسان الانسان الگ خلقنا من تھا کیا ہم نے اس کو پیدا کیا ایک قطرے سے فیضا ہوا خسیم مبین پھر اچانک یہ بن گیا جھگڑا کرنے والا اعلانیہ یہ میرے دین کے خلاف حق برس لوگوں کے خلاف لڑتا اور جگڑتا ہے تو مطلب صورت کا یہ انسان دیکھو تمہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ایک نطفہ سے پیدا ہوئی ایک نطفہ سے اور دنیا میں جب آئی تو آپ نے سیا ایک پکار نکالی جب دنیا سے جاتے ہو ایک پکار نکالتے ہو منہ کھلا رہتا ہے اور قیامت کے دن جب اٹھو گے تو پکار پکار کی منہ کھلا رہے گا آئی پیدا ہوئی نطفہ سے آتی تھی دنیا میں پکار کے ساتھ جاتے پکار کے ساتھ قیامت کے دن اٹھتے ہو پکار کے ساتھ تو کیوں مستی کرتے ہو کیوں اللہ تعالیٰ کے توحید سے انکار کرتے ہو اور سورت میں دلیل نبلی انفرادی من صاحب یاسین دیکھیں دیکھے صاحب یاسین سلامہ چاہے کہ رسول عیسیٰ علیہ السلام تھے لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے کیونکہ ابن نے لکھا ہے کہ تورات کے بعد عام قومیں تباہ نہیں ہوئی اور یہ پوری قوم تباہ ہو چکی ہے دوسرا ہے کہ اس نے لکھا ہے کہ گاؤں انتا آتا ہے شہر اور نبی علیہ السلام نے جب بادشاہ کو خط لکھا اس وقت بادشاہ تا کیا تھا اور جس ملک پہ عام عذاب آیا اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو آباد نہیں کیا تھا تو آباد تھا معلوم ہوا تھا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے گزر چکا ہے لیکن وہ بہادر اور وہ باغیرت بندہ جس نے اللہ کی توحید بیان کی اور شہادت میں ہوا اس کے تذکرے قیامت تک جاری رہیں گے جس نے اللہ کی توحید کی صدا بلند کی قالا یا بما کر لوں گا دماغی من المکرمین اور مجھے باعزت لوگوں میں شامل کر دیا دلیل نقلی مرنل عباد صالحین اسی طرح دلیل نقلی من الجن یعنی جنات نے بھی اسی مسئلے کو بیان کیا ہے دلیل نقلی ملال جن سورت الاحقاف آت نمبر انتیس نکالیے سورت الاحقاف آت نمبر انتیس وَيْصَرَّفْنَا إِلَيْكَ نَمَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ آیت نمبر انتی سورت الاقاف چپیس وحپارا وَاِسْرَعْنَا اِلْهِكَ نَفَرًا مِنَا الْجِنِّ فَقَالُوا اِنَّا سَمِنَا وَاِسْرَعْنَا اِلْهِكَ نَفَرًا مِنَا الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنِ جنہوں نے قرآن کو سنا اِسْرَعْنَا اِلْهِكَ نَفَرًا مِنَا الْجِنِّ جب پہر دیا متوجہ کر دیا ہم نے آپ کی طرف ایک جماعت کو جنات کی جو سنتے تھے قرآن کو فَلَمَّا حَذَرُوا قَالُوا لو پر جب آپ پہنچے یہ نبی علیہ السلام کے ہاں تو کہنے لگے انہوں نے کہا انشتو چپ ہو جاؤ قرآن سنا کہنے لگے کہ چپ ہو جاؤ چپ ہو جاؤ سنو قرآن اور آج کل کے مسلمان تم قرآن بیان کر دیو شور مچاتے ہیں و لما لمبا پزیا علاقوں میں ہی پھر جب پوری ہو گئی قرآن کی قرآت تو لوٹ گئی اپنی قوم کی طرف آگاہ کرنے کے غرض سے ڈراتی ہوئے قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابان قالوا انہوں نے اے ہماری قوم یقین رب نے سنی ہے کتاب ان ضلع من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یادے جو نازل کی گئی ہے موسیٰ علیہ السلام کی بات تصدیق کرنی والی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے ہے یادی للاک راستا دکھا دیا کیا ویلا طریق مستقیم ورسی دینا کی طرف یا قوم ناجیبو دائی اللہ اے میری قوم قبول کر لو بات مانو اللہ کو پکارنے والی کی وآمنوا به وإيمان الله فر يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب دعي الله فليس بموجز في الأرض دیکھیں جنات انہوں نے قرآن کریم سنا قرآن فان میں اپنے قوم کی طرف چلے گئے اور ان کو دعوت دینے لگی آؤ قرآن سنو آؤ قرآن سنو تم نے قرآن سنا کبھی تم بھی کسی کو دعوت دو گے قرآن کی طرف کیا ہو قرآن سنو آؤ قرآن کو سیکھو یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے تمہاری ذمہ داری جنات آج سے پیدا ہوئے ہیں انہوں نے قرآن سنا عام فان میں اپنے قوم کو دعوت دینے لگے اور تم نے کئی دن تک قرآن سنا کیا تمہاری ذمہ داری نہیں کہ تم دعوت دو لوگوں کو کیا ہو قرآن سنو وَمَنْ لَا يَجِبْتَ آئِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْعَرْضِ وَلْعِسَ مِنْ دُونِ يَوْلِيَا اُنَائِكَ فِي ظَلَالِ مُبِينَ اسی طرح سورہ جن نکالیے ابتدا سے دلی نکلی منر جنوی آنو اس دمان من الجن فقالو انا سمینا قرآن عجبا فقالو انا سمینا قرآن عجبا جنات نے جب قرآن سنا تو کہنے لگی سمینا قرآن عجبا ہم نے عجیب قرآن سنا یہ کیوں ہم کہتے ہیں انا سمینا قرآن عجبا عجبا اسی وجہ سے کہا کہ ساری دنیا تقسیم ہو چکی ہے غیر اللہ کی عبادت ہو رہا ہے اللہ کے نام بے نر نیاز اور چلائی دی جاتے ہیں چھنو جاپان میں مہاتما بدھ کی شکلیں بنائی گئی تھی اور اس کی پوجا پاٹ ہو رہا تھا ہندوستان میں مہاراجا اور چندر سیتا کو لوگ پکار دیتے ان کی بھدیں بنائی گئی تھی ہاں، ایران میں آتش کردی جلائی گئی تھی اور لوگ آپ کے سامنے سے سردو تھی میں لاکھ منا کر لاکھوں لوگ پکار دی تھی اب عرب ساری دنیا تقسیم ہو چکی تھی غیر اللہ کی پوجا پاٹ ہو رہا تھا اور قرآن کریم ایک اللہ کی طرف دعوت دیتی تھی اسی وجہ سے جنات نے کہا کلو یہ لیا اس دمان من الجن اے پیغمبر کے دیجئے وہی بیچی گئی ہے مجھ کو یقینا بات ایسی ہے سنا قرآن ایک جماعت نے جنات کی سکالو امنا سنے نا پور آننا جبا سکال سنے نا پور آننا جبا تو کہا انہوں نے گا نے قرآن یا دیگر اس نے رام اللہ دے راہ دکھا اسماع کی طرف تو فوراً ایمان لے آئے ہم اس قرآن پر جنا جو آج سے پیدا ہوئی ہے اور ایک دفعہ قرآن سنا کہنے لگی فآمنا بھی ہم نے اس پر ایمان ڈالا اور ہم نشرکا بربنا آ اور کبھی بھی ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں گے تم نے قرآن کتنے ایام سنا اور اپنے آپ کو مولوی کہتے ہو مسلمان تم نے زندگی بھر قرآن سنا پھر بھی اللہ کے ساتھ اور سر کے ہو اور جنات کہنے لگے وہ انہوں کا نہ یا کم سبھی ہوں نا اللہ اس بے اور یقیناً کہ پر جھوٹ بے وقوف کس کو کہا اپنے بزرگوں کو جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بناتی تھی تو ان کو بے وقوف کہنے لگے دلیل نقلی من الجن دیکھے جنات انہوں نے بھی قرآن کو سنا اور مان لیا اسی طرح دلیل نقلی من کو سابقہ کہ پرانے زمانے کی کتابوں میں بھی مسئلہ ہے سورہ بنی اسرائیل آٹھ نمبر دو وآتنا موسى الكتاب وجعلناه دل بني إسرائيل اللہ تتخذوا من دوني وكيلا اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات نائب کی تھی اور ہم نے اس تورات کو بنی اسرائیل کیلئے لیے مجھے بنایا ان سے کہہ دیا کہ میرے سوا تم کسی کو اپنا کار ساز حاجت کرنا یہ دلیل نقلی من القتب سابقہ اسی طرح کبھی کے مسئلہ کو ثابت کرنے کے لئے دلالی وحیہ بیان کرتے ہیں مثلا سورة الانبیاء نمبر پچیس وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا معبودون اے ورے پیغمبر ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول ایسا نہیں بھیجا کہ جس پر ہم نے وہی نازم نہ کی ہو کہ میرے سوا کوئی حاجت پورا کرنے والا نہیں سو میری عبادت کیا کرو سارے انبیاء جن کو اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی سارے انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے اسی مسئلہ کی وہی نازل کیا کہ میرے بغیر کوئی حاجات پورا کرنے والا نہیں دلیل وہی تو کبھی مسئلے کو ثابت کر دیں دلال اقلیہ کے ساتھ کبھی نقلیہ اور کبھی وحیہ کے ساتھ اسی طرح کبی الحلف اور قسم یہ مقاصد اربع عالیہ اثبات التوحید اثبات الرسالت صدادت الکتاب ایمان بالآخرہ کیونکہ عربی کہتے فَإِنَّ الْحَقَّ مَقْدَهُ سَلَاسٌ یمین اللہ لقاء اللہ جلاؤ یقین اللہ کو ثابت کرنی کیلئے تین چیزیں ہیں یا قسم یا امنا سامنا ہے یا صاحب ماہ ہے اسی طرح ایک دور رشاہ کہتا ہے حلاف والا اللہ لنفس لنا سکر ریبا تان ونہ سورا اللہ اللہ مرے مطلبو میرے تمہارے سامنے قسم کا ہی ہے اللہ تعالی قسم اور تمہاری لیے کوئی شک گنجائش نہیں چھوڑی اور اللہ تعالی کے سوا انسان کا کوئی اور مقصود نہیں ہوتا قسم کے مختلف اقسام ہیں کبھی مقصد بھی جس پر قسم کہا جاتا ہے جس کا قسم اٹھایا جاتا ہے وہ مالک کے نفع اور نقصان سمجھتا ہے جیسا کہ ہم اللہ کے قسم کہتے ہیں کہ واللہ یہ خدا کی قسم یہ کام میں نے کیا مطلب یہ اگر میں نے نہ کیا ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے ضرر پہنچائے یہ قسم اللہ کے بغیر کسی اور کا اٹھانا یہ ناجائز ہے حدیث میں آتا ہے من حلف بغیر اللہ الا اللہ جس نے اللہ کی ذات کے بغیر کسی اور پہ قسم کا تو لا الہ الا اللہ کہے کیونکہ وہ مشرک بن گیا اور من حلف بغیر اللہ فلیستغفر اللہ جس نے اللہ کے بغیر کسی اور کی قسم اٹھائی تو استغفار کرنا چاہیے اللہ کے بغیر کوئی نفع اور نقصان پہنچانے والا نہیں کبھی قسم ترحم کے لیے آتا ہے جس پہ قسم کہا جاتا ہے یعنی پر ترحم مراد ہوتا ہے جیسا کہ اللہ نے فرمایا لام یا دیا قسم ہے تمہاری عمر کی مطلب یہ تمہاری عمر پہ میرا رحمت ہو مہربانی ہو انہم لفی لفی دنیا میں اور کبھی قسم شہادت کے لیے گوائی کے لیے پیش کیا جاتا ہے قرآن کریم میں اکثر جگہوں پہ قسم اسی معنی پہ ہے زبان غَبْحَنْ یاد قَدْحَا دیا یا جسب زبا قصد گوڑوں کی آباد کرنے والوں کی تو کیا اللہ تعالیٰ کا مراد ہے کہ اگر میں اپنے بعد میں جھوٹا ہوں تو گوڑے مجھے ضرورت پہنچائی نہیں یا قسم اس معنی پہ نہیں یا قسم بھی مانا شاید اور گوائے جیسا کہ لوگ کہتے ہیں تمہارا قلم تمہارے قلم پہ میرا قسم ہے کہ تم نے کسی کو جواب نہیں چھوڑا مطلب یہ کہ تمہارا قلم گواہ ہے آپ ہمیشہ جواب دے تمہاری تلوار پہ میری قسم مطلب یہ تمہاری تلوار تمہاری بہادری پہ گواہ ہے تو ادھر یہ واللہ دیا یاد زبان شاید گواہے گوڑے حباب کرنے والے انسان کی ناشکری پہ اسی طرح والعصر ان الانسان لفی کو زمانہ گوائے زمانہ شاید کہ انسان تاوان میں خسارے میں جب دنیا میں آتی تھی تو کوئی چیز نہ تھا جاتے تو کفن ساتھ لے گیا تو خسارہ نہیں ہے تو نفع ہے نہیں دین کے بارے میں آپ نے نقصان اٹھایا پاک آئی تھی پلی دنیا سے چلے گئے والعصر الانسان لفی خسر ان زمانہ شاید کہ انسان یقیناً تاوان میں ہے اسی طرح وصافات صفا وصافات صفا شاید سب باندھنے والے فرشتے جو سب بستا کڑے ہوتے ہیں یہ مانا کہ اللہ تعالیٰ فرشتے پہ قسم کرتا ہے انہیں بطور شاید پیش کرتے ہیں ملائک شاہد ملائک گواہ یہ پہلی قسم کی اصول جو مفہوم کے اعتبار سے ہو فام کے اعتبار سے تدبر کے اعتبار سے ہو وہ ہم نے بیان ہے اسی طرح اسواب النزول جاننا چاہیے یعنی ایک آیت کے بارے میں محسن لکھتے ہیں نزلت فی کافا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آیات بس اس کے ساتھ خاص ہے اس وقت یہ واقعہ ان آیات کا مزداد تھا اور اب اگر اسی طرح واقعہ ہے تو یہ آیات کا مزداد ہی واقعہ بھی ہے یہ نہیں کہ آیات مشرقین کے بارے میں تھے مکے کے مشرقین کے بارے میں پھر جنت کی آیات صحابہ کے بارے میں تمہارے لیے کیا رہ گیا نئی وہ صفت جس میں آیا یہ آیات ان کی لیے اسباب نزول کا مطلب یہ کبھی کبھار ادخال الہیہ قرآن میں آتا ہے ایک واقعہ شروع درمیان میں جمعہ ایسا آئے گا آیت کہ تم حیران ہو جائے گی کہ ماں چاہیے نسخہ لغت میں لکھنے کو کہا جاتا ہے اِنَّا كُنَّا نہ سِخُمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ تم تام کو کہا جاتا ہے فانزق اللہ عما کے شیطان اور اشتلاع میں ایک حکم کے آخر وقت کا بتانا یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک حکم نازل کیا تھا انسانوں کا یہ خیال تھا کہ قیامت تک ہوگا اللہ تعالیٰ نے دوسرا حکم نازل کیا اور اس وقت اس حکم کا انتہا بتا تو اس حکم کا انتہا بتا دیا اس کا معنی کو منسوخ ہو اسی طرح صورتوں کا آپس میں ربط اور تعلق یہ بھی جاننا چاہیے سورت کا مقصد اور خلاصہ جاننا چاہیے سورت کے امتیازات جاننے چاہیے کہ کون سی باتیں جو اس صورت میں ہیں اور دوسری صورتوں میں نہیں چونکہ کل انشاءاللہ ہمارا درس ہوگا اور پھر اتوار کو اختتام ہوگی تو کل انشاءاللہ میں سورتوں کی مناسبت سورت کی تقسیم سورت کا خلاصہ سورت کے امتیازات اس کی میں تھوڑا سا نشاندہی کر لوں گا چونکہ ایک دور تفسیر عام طور پر علماء کے لیے ان کے لیے جو اپنے میں جگہ کے دروس دیتے ہیں یا ان علماء کے لیے جو فارغ ہو عالم ہو صرف ان کو طریقہ سکھانے کے لیے کہ درس اسی طریقے سے ہونا چاہیے تو انشاءاللہ کل میں سورتوں کے مختصر خلاصے بیان کروں گا سورت کا ماقبل کے ساتھ ربط سورت کے ممیزات سورت کی تقسیم سورت کا خلاصہ سورت کا دعوات اور پھر انشاءاللہ جتنے ساتھی